السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج کل ہمارے کچھ آخری سیشنز چل رہے ہیں اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سیشنز کے اندر ہم آرکیٹیکچرل ڈیٹیلس پہ بھی تھوڑی تھوڑی بات کر رہے ہیں ہم نے پچھلے کچھ لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ پاسبل آرکیٹیکچرس پہ ڈسکشن کی جس میں ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر تھا اس میں ہم نے ماڈل ویو کنٹرولر کو دو طریقوں سے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا ایم وی سی ون اور M V C two architectures پہ ہم نے بات کی ایم وی سی ون آپ نے دیکھا تھا جس میں ہمارے پاس جی ایس پی پیجز تھے جاوا جاوا پروسیسنگ ہم کو دے دیتے تھے پریزنٹیشن جو تھی وہ جی ایس پیز کو دے دیتے تھے پھر ہم نے ماڈل ویو کنٹرولر کا سیکنڈ پارٹ دیکھا جس میں ہم نے ایک سرولیٹ انٹروڈیوس کروا دیا کنٹرولنگ پوائنٹ انٹروڈیوس کروا دیا J S Ps used for input and for presentation controller کو ہم نے استعمال کیا کہ وہ ڈائریکٹ کرے ہماری پٹس کو بھی ان چیزوں کو بھیج دے جو اس کو اپروپریٹلی ہینڈل کر سکتی ہیں اس ان پٹ کو اور ان سے آؤٹ پٹ لے کے واپس جی ایس پیز کو بھیج دے تو ہم نے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے بیچ میں ایک اینٹی ڈال دی جس میں جو کہ اس کو ڈائریکٹ کر رہی تھی وہ تھی ہماری کنٹرولر اور اسی طرح ہمارے پاس بزنس کے کچھ آبجیکٹس تھے جو کہ اس سارے کے اوپر پروسیسنگ کر رہے تھے ہم اسی آرکیٹیکچر کو کچھ آگے آج لے کے چلیں گے ایکچولی یہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر جو ہے یہ ایک جنرل uh, ایک اسکیم آف تھاٹس کا ایک پارٹ ہے جس میں ہم اپنے سافٹ ویئرس کو پارٹس میں ڈیزائن کرتے ہیں لیئرس میں ڈیزائن کرتے ہیں تو آج ہم اس لیئرس کے اوپر ہی کچھ بات کریں گے کچھ آپ کو ٹیئرز اور لیئرس کے ساتھ فیملیئرٹی دیں گے بہت دفعہ آپ سنتے ہوں گے کہ ٹو ٹیئر اپلیکیشن ہے تھری ٹیئر اپلیکیشن ہے کیا چیزیں ہیں یہ لیئرس کیا چیزیں ہیں لیئرڈ آرکیٹیکچر کیا ہے لیئر سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے اس پہ تھوڑی سی بات چیت کریں گے اپنی ایگزسٹنگ فریم ورک کو بھی دیکھیں گے کہ کیسے اس میں ایڈجسٹ ہوتا ہے اور ساتھ تھوڑی سی ایک ایگزامپل بنا کے بھی دیکھیں گے لیئرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ لیئرس ہوتی کیا ہیں آپ کو نیٹورکس میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ او ایس آئی ماڈل ہوتا ہے جس میں سیون ڈفرینٹ لیئرس ہوتی ہیں وہ لیئرس کیوں بناتے ہیں وہ لیئرس اس لیے ہم نے بنائی تھی وہاں پہ کہ ہر لیئر ایک پرٹیکولر کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر ویسے ہی سارے چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں سملرلی جو سافٹ ویئر کی لیئرس ہیں بالکل ویسے ہی ہیں کانسیپٹ یہ ہے لیئرس کا کہ ہر لیئر ایک اسپیسیفک کام کر رہی ہوگی اور ایک اسپیسیفک سیٹ آف کلاسز اس کے اندر ہوں گی جس کی وجہ سے اگر ہمیں ایک خاص کام میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس لیئر کو دیکھ سکتے ہیں فار ایگزامپل ہم ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرتے ہیں ہم ہر دوسرے پروگرام میں ہم نے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کیا ہوتا ہے تو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے والی ساری کلاسز کو ایک پیکج میں ایک لیئر میں ڈال دیں سملرلی جو بزنس لاجک پرفارم کر رہی ہیں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ہوتا ہے شروع میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑے سافٹ ویئرز ابھی نہیں بنائے ہوئے تو انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے ڈیولپ نہیں ہوتی لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ یہ سمجھ بھی پائیں بزنس لیئر کے اندر ہم وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جیسے آپ نے سیلس ٹیکس کاٹنا ہے ٹوٹل سیلری کیلکولیٹ کرنی ہے یہ جتنے بھی آپریشنس ہیں یہ ہم بزنس لیئر کے اندر پرفارم کرتے ہیں پریزنٹیشن لیئر وہ ہوتی ہے جو اب اب کافی فیملیئر ہیں یوزر سے ان پٹ لینے کے کام آتی ہے یوزر کو آؤٹ پٹ واپس دینے کے کام آتی ہے اور کنٹرولر اس ساری ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ کہاں سے چیزیں کہاں پہ جانی ہیں تو ہمارے پاس لیئرس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کو اب ہم نے سافٹ ویئر ایک بنانا ہے اس سافٹ ویئر میں بہت ساری کلاسز ہیں اس میں بہت سارا کوڈ ہے تو کیا کیا جائے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ایزیلی مینٹینیبل رہے ایسا بھی ہو کہ مختلف لیئرس پہ ڈفرینٹ لوگ کام کر سکیں فار ایگزامپل آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہیں سافٹ ویئر ہاؤس میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک ایسے سافٹ ویئر انجینئرس کا یہ ایسے لوگوں کا گروپ ہے جو کہ ڈیٹا بیس میں بہت ایکسپرٹ ہے ایس کیو ایل وہ بہت اچھی بہت ایفیشینٹ لکھتا ہے تو یہ کیا اپروپریٹ زیادہ نہیں ہے کہ پریزنٹیشن جو آپ کی ڈیٹا ایکسیس لیئر ہے یہ ان لوگوں سے لکھوا لی جائے ایک ایسا گروپ ہے جو کہ فرنٹ اینڈ بہت اچھا بناتا ہے گرافکس کی بہت اچھی اس میں سینس ہے اور وہ سب بہت ہی خوبصورت سے یوزر انٹرفیسز بناتے ہیں تو اٹ میکس مور سینس کہ پریزنٹیشن لیئر کا کام اس کو دے دیا جائے ایک صاحب ہیں جو کہ جاوا کے کوڈ لکھنے کے گرو ہیں ایسا کوڈ لکھتے ہیں جو کہ ایکسٹراڈنری ایفیشینٹ ہوتا ہے تو کیوں نہ بزنس لیئر ان سے بنوا لی جائے تو لیئرس میں کام کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ رولس کے لوگوں کو ان کے رول والا کام بھی دے سکتے ہیں اوور آل آپ کا سافٹ ویئر زیادہ مینٹینیبل رہتا ہے اب آپ کی ڈیٹا ایکسیس کی لاجک میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دس کلاسز ہیں کیونکہ یہ ڈیٹا ایکسیس لیئر میں ان میں کہیں پہ پرابلم ہو سکتی ہے بزنس لیئر کچھ صحیح کام نہیں کری آپ نے میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنا تھا ملٹیپلیکیشن کر ایک دم صحیح نہیں چل رہا ریزلٹ ٹھیک نہیں آ رہا وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں پریزنٹیشن میں ہم نے یوزر کو فارمیٹ دکھانی تھی کچھ اسکوائر بریکٹس والی کچھ نظر کچھ اور آ رہا ہے تو پریزنٹیشن لیئر کی کلاسز کو دیکھیں گے سو لیئرس میں ڈیوائڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر لیئر کے اندر ہر پیکج کے اندر ایک پرٹیکولر کام کرنے والی کلاسز ہوتی ہیں ایک پرٹیکولر سیٹ آف کلاسز ہوتا ہے جو کہ خاص کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ ماڈیولس میں بڑھ جاتا ہے جیسے آپ نے اپنی بک بکس دیکھی ہیں کیا بک میں سارے ایک ہی چیپٹر ہوتا ہے اور سب کچھ اسی میں لکھا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا بک میں ڈفرینٹ چیپٹرز ہوتے ہیں چیپٹر ون اس چیز پہ ہے چیپٹر ٹو اس چیز پہ ہے چیپٹر تھری اس چیز پہ ہے یا ایون ماڈیولس بنے ہوتے ہیں کہ ماڈیول ون جو ہے یہ اس میں وہ کوڈ ہے یا وہ وہ چیپٹرز ہیں جو ڈیٹا بیس سے ایکسیس آپ کو سکھائیں گے ماڈیول ٹو ہے اس میں وہ چیپٹرز ہیں جو کہ آپ کو فرنٹ اینڈ بنانا سکھائیں گے جی او آئی کے کمپوننٹ سکھائیں گے تو کیوں بناتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مینٹینیبل رہے پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی رہے آپ ایک خاص چیز سیکھنا چاہتے ہیں مثلاً مجھے بہت ساری چیزیں آتی ہیں میں خالی ڈیٹا بیس سے ایکسیس کا کوڈ دیکھنا چاہتا ہوں تو اس ماڈیول میں ڈائریکٹلی چلا جاؤں تو چیزیں مینٹین تب رہتی ہیں کہ آپ چھوٹا چھوٹا کر کے انہیں ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں شروع میں آپ نے سیکھا کہ اسٹرکچر پروگرامنگ کے اندر کہ اپنی اپنے کوڈ کو فنکشنس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں بجائے کہ سارا کوڈ مین میں لکھیں آپ کو پہلی دفعہ جب آپ نے پروگرامنگ پڑھی ہوگی تو پھر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ فنکشنس میں ڈیوائڈ کر لیں سملرلی اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ کلاسز میں ڈیوائڈ کریں آبجیکٹس بنائیں کیونکہ ہر آبجیکٹ اپنا کام کر سکتا ہے اب ہم یہی بات کریں کہ ان آبجیکٹس کو اکٹھا گروپ کریں ایک جیسا کام کرنے والے آبجیکٹس کو ایک لیئر میں رکھیں دوسری طرح کا کام کرنے والے آبجیکٹس کو دوسری لیئر میں رکھیں تو یہ تو ہوگی لیئرس پہ کچھ بات چیت کہ لیئرس جو ہے وہ سافٹ ویئر کلاسز کی ایک لاجیکل گروپنگ ہے دوسری بات آتی ہے ٹیئرس کے اوپر کہ یہ ٹیئرس کیا چیزیں ہیں جب ہم ٹیئرس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ٹیئرس جنرلی لیئرس اور ٹیئرس جو ہے یہ کافی انٹرچینجیبلی یوز ہوتے ہیں لیئرس کی جگہ لوگ ٹیئرس بھی استعمال کر لیتے ہیں اور ٹیئرس کی جگہ لیئرس بھی استعمال کر لیتے ہیں کچھ جگہ پہ ان کا کچھ اور مطلب بھی لیا جاتا ہے میں آپ کو ایک تو بات یہ کہ اپنے گھبرانے لوگ انٹرچینجبلی اس کو یوز کرتے ہیں ٹی ایس کی جگہ لیئرز یوز کر دیں گے لیئرز کی جگہ ٹیئرز یوز کر دیں گے تو یہ لیئرز اور ٹیئرز کیا چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ میں یہاں پہ کرتا چاہوں کہ لیئرس تو ابھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ لاجیکل گروپنگ ہے سافٹ ویئر کلاسز کو گروپس بنا دیے کہ بھائی یہ ڈیٹا ایکسیس کی کلاسز ہیں ان کا ایک گروپ ہے ان کو ایک لیئر کر دیا وہ گروپنگ جاوا میں آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ ایک پیکج میں بنا لیں ان کو پیکج میں ایک رکھ لیں یہ بزنس بزنس کے پروسیس کو کیلکولیٹ کرنے والی یا بزنس پروسیس پرفارم کرنے والی کلاسز ہیں ان کو میں ایک لیئر میں رکھ رہتا ہوں یہ پریزنٹیشن والی کلاسز ہیں ان کو ایک لیئر میں رکھ رہتا ہوں اب ٹیئرس کے ہیں ٹیئرس جنرلی فزیکل ڈسٹریبیوشن کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا کلائنٹ ٹیئر ہے اس کا مطلب ایک کلائنٹ مشین ہے اس پہ یہ نظر آنا ہے یہ میرا ویب ٹیئر ہے یا یہ میرا اپلیکیشن ٹیئر ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسری مشین ہے جس میں میرا ویب سرور چل رہا ہے میرا اپلیکیشن سرور چل رہا ہے جو کہ میری اپلیکیشن کو چلا رہا ہے یہ میرا ڈی بی ٹیئر ہے یعنی کہ یہاں پہ میرا ڈیٹا بیس سرور ہوسٹ ہوا ہے سو اور لیئر جو ہے انٹرچینجیبلی تو یوز ہوتا ہے لیکن شروع میں جو اس کا مطلب لیا جاتا تھا وہ ایسے ہے کہ لیئر جو ہے that is logical grouping of your software while tier is a physical distribution of your software آپ کا ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن ہو سکتی ہے جس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات لیئرز ہوں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی مشین پہ پڑی چل رہی ہوں تو وہ سنگل ٹیئر اپلیکیشن ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دو لیئرز ہیں ایک لیئر جو ہے وہ کلائنٹ اینڈ پہ چلتی ہے ایک لیئر جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہے سرور اینڈ پہ تو it's a two tier application ایک کلائنٹ ٹیئر ہے ایک سرور ٹیئر ہے جیسے انٹرنیٹ پہ آپ کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اپلیکیشنس میں ویب سرور آپ کو چیزیں بھیج رہا ہوتا ہے it's a two tier model client tier پہ آپ کا براؤزر ہے جو کہ ایچ ٹی ایم ایل دکھا رہا ہے سرور ٹیئر پہ آپ کا ویب سرور ہے جو کہ آپ کو فائل بھیج رہا ہے اسی میں آپ ڈیٹا بیس ایڈ کر دیں اب ڈیٹا بیس اور ویب سرور اگر آپ کا ایک ہی مشین پہ still a two tier model اگر آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک تیسری مشین پہ ہے ویب سرور ایک مشین پہ ایک براؤزر ایک اور مشین پہ اٹس تھری ٹیئر ماڈل تو ٹیئرز آپ بڑھا سکتے ہیں لیئرز آپ بڑھا سکتے ہیں it can be n tier model it can be n layer model and more importantly layers and tiers now these are used interchangeably آپ لیئرس کی جگہ اکثر ٹیئرس بول جاتے ہیں ٹیئرس کی جگہ لیئرس بول جاتے ہیں میں کیا کروں پرفارم کر فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک جرنل کا پیٹرن نظر آ رہا ہے دوبارہ میں ہم بات کریں but again these two are used interchangeably آپ اس ڈائگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یوزر ہے یعنی کہ جو یوزر نے ان پٹ دینی ہے یا آؤٹ پٹ ریسیو کرنی ہے وہ کون سی کلاسز کر رہی ہیں وہ وہ کلاسز کر رہی ہیں جو کہ پریزنٹیشن لیئرس کے اندر ہم نے گروپ کی ہوں گی پریزنٹیشن لیئر پر کلاسز انٹریکٹ کرتی ہیں business business business layer layer سے کے اندر سارا پروسیس پرفارم ہوتا ہے اور ڈیٹا لیئرس کی جو کلاسز ہیں وہ ہمارے ڈیٹا سورسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں ڈیٹا سورس اب کچھ بھی ہو سکتا ہے data source can be a database it can be an X M L file it can be a flat file it can be some other system جو کہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے تو ڈیٹا لیئرس کی کلاسز کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کریں اور ڈیٹا کو اسٹور کریں بزنس لیئر اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے یوزر کی ان پٹ کو پروسیس کرتی ہے اور پریزنٹیشن لیئر جو ہوتی ہے وہ یوزر سے ان پٹ لے کے آپ کے بزنس لیئر کو دے دیتی ہے اور اسی طرح بزنس لیئر سے آؤٹ پٹ لے کے یوزر کو واپس دکھا دیتی ہے اب ایک کوشچن یہاں پہ آئے گا کیا یہ تین لیئر صرف فکس ہوتی ہیں آپ اس لیئرس کو جتنا چاہیں توڑ سکتے ہیں یہ مین تین اینٹیز ہیں ان کو ہم فردر توڑ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک کنٹرولر بھی ہے تو کنٹرولر جو ہے وہ پریزنٹیشن لیئر اور بزنس لیئر کے بیچ میں ایک سمجھ لیں آپ لیئر آ جو کہ پریزنٹیشن اور بزنس لیئر کو ڈائریکٹ کر رہی ہے سملرلی آپ پریزنٹیشن لیئر کو اٹ سرف کئی لیئرز میں توڑ سکتے ہیں بزنس لیئر کو اٹ سرف کئی لیئرز میں توڑ سکتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ یہ مین ماڈیولس ہیں جن کو فردر بریک اپ کیا جا سکتا ہے آن نیڈ بیسس یہاں پہ یہ بالکل اسی طرح کی ایگزامپل ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں دو فنکشنز بنائے ہیں اب اگر ایک فنکشن کے اندر کوڈ بہت زیادہ ہو گیا تو آپ اس کو فردر چھوٹے چھوٹے فنکشنز میں توڑ سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے فگر نظر آ رہی ہے it's an example of tiers tier جن سے آپ فیملیئر ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ہو گیا کلائنٹ ٹیئر جو کہ کلائنٹ مشین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا براؤزر چل رہا ہوتا ہے اور browser H T M L کو یوزلی ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے نا H T M L is a part of presentation as well so presentation کہ دو پارٹس آپ سمجھ سکتے ہیں ہوتی ہے ایک وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ کلائنٹ سائڈ پہ ہوتی ہے یعنی کہ ایچ ٹی ایم ایل ایک وہ پریزنٹیشن پریزنٹیشن لیئر ہے جو کہ اس کو جنریٹ کر رہی ہے جو کہ ہمارے سرور سائڈ پہ ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے جی ایس پیز اور سرولیٹس ان پہ ہم تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے ابھی سو کلائنٹ ٹیئر کے اوپر ہمارا براؤزر چل رہا ہوتا ہے جو کہ کلائنٹ مشین پہ ہوتا ہے پھر ہماری آ جاتی ہے سرور مشین نا the server machine can be a single server machine it can be two server machine can be many server machines ایک سرور مشین ہو سکتا ہے اس پہ ویب سرور چل رہا ہو ایک اور سرور مشین ہو جس پہ اپلیکیشن سرور چل رہا ہو یہ اپلیکیشن سرور اور ویب سرور میں کیا ڈفرینس ہے ویب سرور جو ہوتا ہے یہ ہمارے صرف ویب پیجز وغیرہ اور جی ایس پی پیجز وغیرہ ان کو چلا رہا ہوتا ہے جاوا کے اندر یا جی ٹو ڈبلو کے اندر جا کے ہمارے پاس بزنس لیئر کے لیے کچھ اسپیشل ٹائپ کے آبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان پہ ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے تو ہمارا بزنس ٹیئر ہو جاتا ہے اور یہ جنرلی اپلیکیشن سرور اس کو رن کرتا ہے اب بزنس ٹیئر اور ویب ٹیئر کبھی دو مشینز پہ بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی انہیں کمبائن کر کے ایک مشین پہ بھی رکھا جا سکتا ہے تو that forms our web and application tier اور آر بزنس ٹیئر اس کے بعد ڈی بی میں ایک مشین ہوتی ہے جس پہ ڈیٹا بیس پڑی ہوتی ہے that is our E I S enterprise information system tier جہاں پہ آپ کی ڈی بی بھی پڑی ہو سکتی ہے یہاں سے وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جہاں سے آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے یا جن کو آپ ڈیٹا دے رہے ہیں so the view of you software of your code تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اپنے سافٹ ویئر کو فزیکلی بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم ڈی بی مشین پہ ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر ڈالیں گے بزنس ٹیئر پہ ویب سرور اپلیکیشن سرور وہ ڈال سکتے ہیں کلائنٹ ٹیئر کے اوپر جو ہے وہ H T M L finally جاری ہوگی so we can we can distribute our software on physical machines that will form ours but more importantly while constructing your software while engineering your software you do it in layers you divide your software in layers database کو ایکسیس کرنے والی ٹپیکل جو ہوتی ہیں علیحدہ کلاسز ہوتی ہیں بزنس کی علیحدہ ہوتی ہیں فرنٹ اینڈ کی علیحدہ ہوتی ہیں سو یہ کلاسز علیحدہ ہوتی ہیں یہ لیئرز علیحدہ ہوتی ہیں ان کا کام اپنا اپنا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ہم نے لیئرس ڈسکس کی جیسے کہ پریزنٹیشن لیئر ہے بزنس لیئر ہے ڈیٹا لیئر ہے ان کو کیا جنرلی کام دیا جاتا ہے میں یہاں پہ بارہ کہوں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ بالکل کمپلیٹ نہیں ہیں بہت ساری بکس میں ان کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی پریزنٹ کیا ہوگا لیکن ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے جب ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں as your experience grow with the software as you go on making big software ویسے ویسے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ باتوں کا اصل میں کیا مطلب تھا ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے لک کہ ڈفنٹ جو لیئر ہمارے پاس ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہماری لیئر آتی ہے وہ ہے جنرلی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں it is used to collect the user input so user کی جو ان پٹ ہے جو بھی اس نے اپنا نام دینا ہے پاسورڈ دینا ہے یا کچھ اور انفارمیشن دینی ہے وہ پریزنٹیشن لیئر یوزر سے کلیکٹ کرے گی اٹ ویلیڈیٹس دا یوزر ان پٹ اچھا ویلیڈیشن جو ہے یہ ایک ٹرکی چیز ہے کہ اگر ہم جاوا سرور پیجز یوز کر رہے ہیں تو ویلیڈیشن جو ہے وہ سرور سائٹ پہ ہوتی ہے لیکن ویلیڈیشن جو ہے وہ آپ کلائنٹ اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں still it will be a part of presentation کیونکہ پریزنٹیشن جی ایس پی بھی پریزنٹیشن کا ہی پارٹ ہے اور ایچ ٹی ایم ایل بھی پریزنٹیشن کا پارٹ ہے جی ایس پی سے ہی H T M L generate ہوتی ہے جو کہ ایونچولی یوزر کو نظر آتی ہے تو ویلیڈیشن جو ہے اب دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو ویلیڈیشن ہے کہ آپ سرور کے اوپر آ کے ویلیڈیٹ کریں یوزر کی انپٹس کو کہ جیسے اس نے اپنا ای میل ایڈریس دینا تھا تو کیا اس میں اس نے ایٹ دا ریٹ کا سائن ڈالا ہے یا نہیں ڈالا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کلائنٹ کے اینڈ کے اوپر ہی یوزر کو ویلیڈیٹ کر لیں یوزر انپٹس کو ویلیڈیٹ کر لیں کلائنٹ کے یوزر کے انپٹس کو ویلیڈیٹ کرنا آپ کو آئی ایم شیور آتا ہے کہ جاوا اسکرپٹ آپ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اور یوزر کی انپٹس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں جو سمپل ویلیڈیشن ہوتی ہے اس طرح کی وہ اکثر ہم جاوا اسکرپٹ کے تھرو اپنے پیجز میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہر دفعہ ہمیں سرور کے پاس مت آنا پڑے چھوٹے چھوٹے ایرز کے لیے because increase network traffic and it also make your software application جس کا ویب ایک انٹرفیس ہے quite slow validation of user input جو ہوتی ہے یہ پرزنٹیشن لیئر کے اندر کی جاتی ہے چاہے وہ سرور سائٹ پہ کی جائے چاہے وہ کلائنٹ سائٹ پہ کی جائے سرور سائٹ پہ کے اندر سرولیٹ کے کوڈ میں لکھ کے کی جائے جی ایس پی کے کوڈ میں کی جائے جاوا کے کوڈ میں کی جائے جس نے سرور سائٹ پہ چلنا ہوتا ہے یا جاوا اسکرپٹ کے تھرو کلائنٹ کے اینڈ پہ ہی براؤزر کے اندر ہی کر لی جائے it presents the results of a computation so اگر آپ کی انپٹ ہے اس کے ریزلٹ میں کچھ کمپیوٹیشن ہونی ہے اور اس کا جو ریزلٹ آنا ہے وہ یوزر کو دکھانا ہے تو وہ بھی پرزنٹیشن لیئر کا کام ہوتا ہے it control the screen flow نا دس از آرگیبل بیکاز ہم نے ایک کنٹرولر لیئر بیچ میں ڈالی ہوئی ہے ہم نے ایک ایم وی سی آرکیٹیکچر کے اندر ماڈل ویو کنٹرولر کے اندر ہمارا کنٹرولر یہ کام کرتا ہے اور آپ اسے فیملیئر بھی ہیں یہاں پہ کیونکہ ہم نے تین ہی لر کے بارے میں بات کر رہے ہیں ڈیٹا ایکسس لیئر اس لیے یہاں پہ اس کو ہم نے پارٹ بنا دیا ہے پریزنٹیشن لیئر کا آپ یہاں سے یہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سافٹ ویئر ایسا ہم بنا رہے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کنٹرولر کی لیئر ہم نہیں بنانا چاہتے ڈیو ٹو سم ڈیزائن تو آپ پریزنٹیشن لیئر کے اندر یہ والی چیز کنٹرولر کی لے جائیں گے کہ وہ اسکرین فلو جو ہے وہ پریزنٹیشن خود ہی کنٹرول کر رہی ہوگی لیکن جنرلی یہ کنٹرولر لیئر میں جاتی ہے سیکنڈ ہماری لیئر جو ہے وہ ہے business layer Business layer is concerned with the application-specific functionality. It is used to implement business rules and to perform business tasks. اب بزنس ٹاسک کیا ہیں یہ بزنس رولس کیا ہیں یہ بزنس لیئر کے اندر ہونا یہ پرزنٹیشن لیئر کے اندر نہیں ہونا for example in a banking system banking function such as opening an account calculation of tax it is all perform inside the business layer tax calculate کرنا ہے ان وائس کو ریسیو کرنا ہے اس کے اگینسٹ کچھ کام کرنا ہے ٹوٹلس کیلکولیٹ کرنے ہیں اگر ہم بینکنگ اپلیکیشن سے ہٹ کے کچھ اور اپلیکیشن پہ کسی امیج کا انورس لینا ہے دو امیجز کو مرج کرنا ہے ایک سگنل کو دوسرے سگنل کے ساتھ کنوالو کرنا ہے تو یہ ساری کی ساری وہ فنکشنالٹی ہے جو کہ بزنس ریلیٹڈ ہے بزنس کی جب یہاں پہ بات کی جاتی ہے اس کو کنفیوز مت کیجیے ڈے ٹو ڈے بزنس سے anything that we want to perform with our software application is the business of that software application چاہے اس نے دو نمبروں کو ایڈ کرنا ہے تو یہ جو ایڈیشن ہے اٹ از بزنس اگر اس نے آپ کا لاگ ان پاسورڈ لے کے اس کو ویریفائی کرنا ہے again it's a business business business business so layer کے اندر ایسی کلاسز رکھتے ہیں which is used to to implement the rules and perform related task then data layer layer data data is concern with the the management of and data sources of the system data sources can be database X M L web service flat etcetera it can be some other system as well this layer data retrieval and storage logic so data layer کے اندر جتنا بھی ہم نے اپنے ڈیٹا بیس کے ساتھ جتنے بھی اپنے ڈیٹا سورسز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے ڈیٹا لیئر کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی for example in the address book application جو ہم نے ڈیٹا ریٹریو کرنا تھا پرسنس کا یا پرسن کا ڈیٹا سیو کرنا تھا جو ہماری ایڈریس بک تھی اس کو ہم نے ڈیٹا لیئر کے اندر ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر کے یہ کام کیا تھا ڈاؤ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک چیز بنائی تھی جس نے یہ کام کیا تھا تو یہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن آپ کے سامنے کی اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر میں جنرلی کیا بڑے بڑے ماڈیول ہوتے ہیں بڑی بڑی لیئرس کون سی ہوتی ہیں پریزنٹیشن ہے بزنس ہے ڈیٹا ایکسیس ہے اور ان لیئرس کا جنرلی کیا کام ہوتا ہے نا these layers can be further divide up to us کے ہم اپنے سافٹ ویئر کو کتنی لیئرس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں depending on different design constraints جو بھی سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہوتا ہے سسٹم میں کے اندر پورے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم کے اندر جو ہمارا سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ ہوتا ہے ہی از the person he or she is the person who is going to decide کہ ہم نے کیا آرکیٹیکچر اڈاپٹ کرنا ہے ہمارا سافٹ ویئر کے اندر کتنی لیئرز ہوں گی وین یو گرو اپ ان رینس جب آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سیکھ جائیں گے بڑے سافٹ ویئرس بنانا شروع کر دیں گے دین آئی ایم شیور آپ یہ اس پوزیشن پہ آ جائیں گے کہ جہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ اپلیکیشن ہے یہ پرابلم تھی اس کے لیے کیسا آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا جائے کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر دفعہ دس لیئرس بنا دیں ہر دفعہ چار لیئرس بنا دیں ایک سمپل سی اپلیکیشن ہے جس نے دو نمبرس کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو رزلٹ واپس دینا ہے ایک جی ایس پی پیج میں سارا کام کرنا ہے آئی ووڈ سے دیٹ جیسے جیسے لیکن اپلیکیشن بڑی ہوتی جائے گی آپ انٹرپرائز لیول کی اپلیکیشن آ جاتی ہیں ایسی اپلیکیشن آ جاتی ہیں کہ جس کے ایک ماڈیول میں ہنڈریڈ ہنڈریڈ یوزر کے کو پریزنٹ کرنے والے فارمس ہیں جی ایس پیز ہیں تو وہاں پہ آپ کا اس کے بغیر چارا ہی نہیں چلے گا سو so جیسے جیسے اپلیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری لیئرز بھی انکریز ہوتی جاتی ہے بالکل ویسے ہی جیسے سی پلس پلس میں شروع میں جب آپ نے کام کیا تو جیسے جیسے آپ کی پرابلم کا سائز آپ کے کوڈ کا سائز بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے آپ کو سکھایا گیا کہ نمبر آف فنکشنس بناتے جائیں چھوٹے چھوٹے چھوٹے فنکشن بناتے جائیں بہت چھوٹی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ایک فنکشن سے چل جاتی ہے اس سے بڑی جو ہوتی ہے اس میں دو تین چار فنکشنس بنا لیتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ ذرا آسان رہے کوڈنگ کرنا بھی آسان رہے کوڈ کو مینٹین کرنا بھی آسان رہے ڈی باک کرنا بھی آسان رہے سملرلی جیسے اپلیکیشن کا سائز بڑا ہوگا ویسے ویسے ہماری نمبر آف لیئرس بھی انکریز کرتی جائیں گی اور آپ یہ ڈیسائڈ کریں گے کہ ہم نے کون کون سی لیئرس ڈالنی ہیں اب ایک اپلیکیشن ہے جیسے جس میں ڈیٹا بیس یا ڈیٹا ایکسیس کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تو ڈیٹا ایکسیس لیئر جو ہے وہاں پہ ختم ہو جائے گی وہاں پہ غائب ہو جائے گی اب یہ تو ہم نے لیئرس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کی دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ابھی تک کام کیا ہے وہ کس کس لیئر میں فال کرتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنی گیسٹ بک یا ایڈریس بک ایک اپلیکیشن بنائی تھی جو کہ آپ کے ایک پرسن کی انفارمیشن لیتی تھی اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتی تھی اس کو سملرلی ڈیٹا بیس سے ریٹریو کر کے آپ کو سرچ کے ریزلٹس دکھا دیتی تھی اس میں ہم نے کچھ ڈاؤز بنائے تھے کچھ ہم نے بینس بنائی تھیں کچھ ہمارا کنٹرولر سرولیٹ بھی تھا کچھ جی ایس پی بھی تھے تو دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہمارے آبجیکٹس ہے یہ کہاں کہاں کس لیئر میں آتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ڈیزائن کو فالو کیا تھا وہ اب ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی دکھاتے ہیں کہ وہ لیئر میں کس طرح فٹ آتا ہے ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچر جو اٹس ہے یہ لیئر پیٹرن ہے ماڈل ایک لیئر ہے جو کہ پروسیسنگ کر رہی ہے ویو یہ ویو والی لیئر ہے کنٹرولر کنٹرول والی لیئر ہے تو it's a pattern layer pattern کی ایک اسپیسیفک امپلیمنٹیشن ہے لیئر ایک جنرل چیز ہے آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے آپ کچھ بھی لیئرس بنا لیں ماڈل ویو کنٹرولر کہتا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے divided into three layers one layer for model one layer for view one layer for controllers let's take a look کہ ہماری جو جاوا کی کلاسز تھیں جو ہم نے اپنی ایگزامپلس کے اندر بنائی ہیں وہ کس طرح سے اس آرکیٹیکچر میں فٹ بیٹھتی ہیں تو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ لیئرس تھیں اور اس کے کورسپونڈنگ جو جاوا کی ٹیکنالوجی تھی وہ آپ کے سامنے ہے ایک تو کلائنٹ کو پریزنٹیشن ہم نے کرنی تھی کلائنٹ کو پریزنٹیشن جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل کے تھرو آپ کر سکتے ہیں اس کو ایپلیٹس کے تھرو کر سکتے ہیں ہمارے کیس میں جو ہم نے لاسٹ کچھ لیکچرز میں اگزامپلس بنائی ہیں اس میں ہم H T M L generate کر کے کلائنٹ کو بھیج رہے تھے اور وہ ہماری پریزنٹیشن لیئر کا پارٹ تھی اچھا پریزنٹیشن لیئر جو ہوتی ہے اس میں وہ ساری کلاسز ہوتی ہیں جو کہ یوزر سے ڈیٹا لینے کے یا یوزر کو ڈیٹا پریزنٹ کرنے کے کام آتی ہیں ہمارے کیس میں وہ J S Ps and servlets تھے تو آپ کہیں گے کہ یہ کلائنٹ سائڈ پریزنٹیشن کیا ہے اور یہ سرور سائڈ پریزنٹیشن کیا ہے جو کلائنٹ کو ایونچولی چیز نظر آتی ہے وہ تو کلائنٹ کے براؤزر میں چل رہی ہوتی ہے اور ہم وہ جو چیز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے جی ایس پی یا سرولیٹ سے جنریٹ کر رہے ہیں اور جی ایس پی یا سرولیٹ جو ہوتا ہے وہ سرور سائٹ پہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پریزنٹیشن لیئر کے بھی دو پارٹس یہاں پہ ہم نے کر دیے ایک کلائنٹ سائٹ کی پریزنٹیشن ہے جو کہ سمپل ہمارا ایچ ٹی ایم ایل ہے اٹ کین بی اور ایک ہماری سرور سائٹ کی پریزنٹیشن ہے جس میں ہماری جی ایس پی پیجز ہیں ہمارے سرولیٹس ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے جائیں گے یا اسی کورس میں ہم کچھ ٹائم شاید اسپینڈ کریں کہ جاوا سرور فیسز اور اسٹرٹس ڈفرینٹ فریم ورکس ہیں جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں بزنس لیئر پہ ہمارے پاس جاوا بینس تھیں جن کو ہم استعمال کر رہے تھے ایز سچ جو ہماری ایڈریس بک والی اپلیکیشن تھی اس میں علیحدہ سے بزنس لیئر نہیں بنائی تھی وہاں پہ ہماری بزنس اور ڈیٹا لیئر ایک کامن تھی جو کہ ہمارا ماڈل تھا تو جاوا بینس جو ہے وہ بزنس لیئر کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ بڑے آرکیٹیکچر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم جاوا ٹو انٹرپرائز ایڈیشن کے اندر ایک اسپیشل ٹائپ کی کلاسز دی جاتی ہیں جن کو ای جے بیس کہتے ہیں انٹرپرائز جاوا بینس تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں یہ ای جے بیز کیا ہیں ان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بھی جاوا کی کلاسز ہیں جیسے سرولیٹس کیا ہے اب آپ کو کوئی خاص پریشانی نہیں آپ کو پتا کہ جاوا کی ایک ایسی کلاس ہے جو کہ H T T P protocol کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے سملرلی ایجے بی بھی ایک ایسی کلاس ہے جو کہ بزنس لاجک کو انکیپسولیٹ کرنے میں ایکسپرٹ ہے جاوا والوں کی ایک اسپیسیفک کوشش ہے کچھ ان کی ٹرائی یہ ہے کہ ہر لیئر کے لیے کچھ اسپیشل سیٹ آف آبجیکٹس نکال دیں جیسے کہ ویب لیئر ہے یا جو پریزنٹیشن لیئر ہے انہوں نے اس کے لیے جی ایس پی پیجز بنا دیے اس کے لیے سرولیٹس بنا دیے سملرلی اگر آپ نے جو بزنس پروسیسز پرفارم کرنے ہیں ان کے لیے انہوں نے ای جے بی بنا دی جو کہ اس پرفارمنس کو آسان کر دیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ آرڈنری جاوا کی کلاسز کو استعمال نہیں کر سکتے اس کام کے لیے بالکل کر سکتے ہیں جو کہ ہماری جاوا بینس ہیں ان کو ہم اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سمپل جاوا کی کلاسز کو بھی جن کو ہم پوجو کہتے ہیں plain old Java objects P O J O ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے بزنس پروسیسز کے لیے اور ہم ای جے بیس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے جیسے ہمارا سائز بڑا ہوگا سملرلی ڈیٹا ایکسیس کے لیے ہم نے اپنی اپلیکیشن میں ڈاؤ یوز کیا تھا you can also use connectors there are different specialize components that are available entity beans ہوتی ہیں جو کہ ای جے بی سی کی ایک فارم ہے جو کہ ہم ڈیٹا ایکسیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو کہنے کی یا سمجھانے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں جاوا کی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہر لیئر کے لیے اویلیبل ہے جو کہ اس لیئر کی ڈیولپمنٹ کو آسان کرتی ہیں جیسے کہ ویب اپلیکیشن کی پریزنٹیشن لیئر میں ہم نے H T T P protocol استعمال کرنا ہے تو ہمارے پاس سرولیٹس اور جی ایس پی ہیں جو کہ H T T P protocol کو سمجھتے ہیں عموماً جب ہم بزنس کا پروسیسنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کئی دفعہ ٹرانزیکشنز آتی ہیں سیکیورٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں کیلیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے ای جے بیز آ جاتی ہیں اگر یہ سارے ایشوز نہیں ہیں تو ہم جاوا کے سمپل کلاسز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کرتے آئے ہیں اور کر کے آپ کو دکھائیں گے بھی ڈیٹا ایکسیس کے لیے بھی اگین ہم جاوا کی سمپل کلاسز استعمال کر سکتے ہیں ان کو ہم نے خاص نام دے دیا تھا ڈاؤ آبجیکٹس آپ چاہیں تو چند اسپیشلائز کمپوننٹس بھی ہیں جیسے کہ اینٹی بینس ہیں کنیکٹرز ہیں ان کو آپ ڈیٹا ایکسیس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی یہ لیئرس پہ تھی اور جاوا کی جو کورسپونڈنگ سپورٹ جو ابھی تک ہم نے استعمال کیا ہے وہ لیئرس کے لیے ہمیں کیا کیا آبجیکٹس دیتی ہیں ان کے اوپر تھی چیزیں وی آر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تھوڑی کمپلیکسٹی کی طرف جا رہی ہے but that's how the real world is اسی طرح سے چیزیں ایسے ایسا کمپلیکس ہوتی چلی جاتی ہیں بڑے سافٹ ویئرس کے لیے کمپلیکس چیزوں کی ضرورت پڑتی ہی ہے اور جے ٹو ڈبل ای جو ہے یا جاوا والوں کے جو آرکیٹیکچر ہے اس میں ہر چیز کے لیے اسپیسیفک کمپوننٹس بھی ہیں تو بیچ میں کئی دفعہ میں نے ورڈ استعمال کیا J two double E J two double E stands for Java two enterprise edition آپ کو اگر تھوڑا سا تھوڑا سا تو نہیں بلکہ کافی پیچھے جائیں تو کورس کے شروع میں میں نے بتایا تھا کہ جے ٹو اے سی ہے جے ٹو ایم ای ہے جے ٹو ڈبل ای ہے یہ ڈفرینٹ لائبریریز ہیں it's just a collection of libraries J two double E اکیلے سے نہیں چل سکتی وہ جے ٹو اے سی کے ساتھ ہی مل کے چلتی ہے جے ٹو اے سی کیا ہے یہ جاوا ٹو اسٹینڈرڈ ایڈیشن ہے جاوا کی اسٹینڈرڈ لائبریریز ہیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں similarly J two double E کیا ہے یہ جاوا ٹو انٹرپرائز ایڈیشن ہے اس میں وہ لائبریریز ہیں جو کہ جب آپ بڑی اپلیکیشنز بنا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے ای جے بیز بنانی ہیں یا ایون سرولیٹس اور جی ایس پی کی لائبریریز بھی اس کے اندر موجود ہیں جے ڈی بی سی اس کا پارٹ ہے آر ایم آئی اس کا پارٹ ہے تو ڈفرینٹ یہ ایسی لائبریریز جو کہ آپ کو بڑی اپلیکیشنز بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں ایسی کلاسز جو کہ آپ کو بڑی اپلیکیشنز بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ جے ٹو ڈبل ای کی لائبریریز کے اندر اویلیبل ہوتی ہے and secondly J two double E it's a standard it's a standard جس کو استعمال کر کے ڈفرینٹ وینڈر جو ہے وہ اپنے سرورز لکھ سکتے ہیں یہ کوئی ایک وینڈر کے لیے وینڈر کی پروڈکٹ نہیں ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ ایک چیز کا نام لیں وہ ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جے ٹو ڈبل ای کے بارے میں ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک تو یہ سیٹ آف لائبریریز بھی پرووائڈ ہمیں کرتے ہیں but it's also a standard ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے جس کو ڈفرینٹ سافٹ ویئر وینڈر جیسے آئی بی ایم ہے جیسے بیا ہے اور اوریکل وغیرہ ہے وہ سارے ان کو یوز کرتے ہیں ان اسٹینڈرڈس کو اور ان کے مطابق اپنی پروڈکٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں اسٹینڈرڈ کے مطابق پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جے ٹو ڈبلی میں بنی ہوئی اپلیکیشن جو ہے وہ اگر اوریکل کے سرور پہ چل رہی ہے تو اٹھا کے آپ اسے اگر آئی بی ایم کے سرور پہ لے جائیں تو وہاں پہ چلی جائے گی اور اگر وہاں سے اس کو پورٹ کرنا چاہیں بی اے کے سرور پہ بی آر کے سرور پہ تو وہاں پہ بھی چلی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں کم از کم ایک اسٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہوں گے ایک ہی طریقے سے بنے ہوئے ہوں گے دو this statement may not be entirely correct کیونکہ ہر وینڈر جو ہے وہ کچھ اپنی چیزیں بھی بیچ میں پرووائڈ کرتا ہے لیکن میں وہ بات کروں کہ اگر آپ نے ان کی لائبریریز استعمال نہیں کی بلکہ standard J two double E کی لائبریریز استعمال کی ہوئی ہیں تو وہ پورٹیبل ہوتی ہیں application so J two double E is a standard جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایپ جو آپ کی انٹرپرائز اپلیکیشن ہیں جو بڑی اپلیکیشن ہیں وہ کیسے بنیں گی وہ کیسے چلیں گی ان کے لیے سرورس کیا ہیں اٹس اے بگ اسٹینڈرڈ اور جے ٹو ڈبل ای کے اندر ہی یہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے جی ایس پیز ہے سرولیٹس ہے آر ایم آئی ہے یہ ساری جے ٹو ڈبل ای کی ڈفرینٹ پارٹس ہیں ان کی لائبریریز ہم وہیں سے استعمال کرتے ہیں تو جے ٹو ڈبل ای کے آرکیٹیکچر میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مختلف چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں وہ چیزیں کیا ہے تھوڑا سا ایک چلتے چلتے ان پہ بھی ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے جاتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو خود سے پڑھنا چاہیں آگے جا کے دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا یہاں سے ریکال آپ کر سکیں کہ اچھا یہ کچھ چیز پڑھی تھی اس کی یہ ڈیٹیل ہے جنرٹیبلی سسٹم کے اندر کلائنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے کلائنٹ ایک سوئنگ بیسڈ اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے کلائنٹ ایک کنسول بیسڈ اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے اور کلائنٹ ایک ویب کلائنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ویب کلائنٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے نیٹورک سے بلانگ کرتا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور نیٹورک سے ہمیں ایکسیس رہا ہو تو جو کلائنٹ کسی اور نیٹورک سے ہمیں ایکسیس کر رہے ہوں گے وہ فائر وال سے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہوں گے اور جو کلائنٹس ہمارے نیٹ ورک کے اندر سے ایکسیس کرتے ہیں وہ فائر وال کے آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں کلائنٹ جو ہوتا ہے اس کو ایچ ٹی ایم ایل نظر آ رہی ہوتی ہے یا اس کو ہم ایکس ایم ایل فیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم سپوز کرتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے وہ ہمارا H T M L based client ہے تو کلائنٹ اس ایچ ٹی ایم ایل پہ کچھ کام پرفارم کرتا ہے وہ H T M L transport ہو جاتی ہے ہمارے ویب سرور کو ویب سرور کے اندر جو جی ٹو ڈبل کی ٹیکنالوجیز ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے جی ایس پی سرولیٹس اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ فریم ورکس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ اسٹارٹس ہیں سرور فیسز ہیں یہ سارے ہم فریم ورکس یا جی ایس پی سرولیٹس کو استعمال کر کے ہم اپنی پریزنٹیشن جنریٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ویب سرور کے اندر ہماری بیسیکلی پریزنٹیشن لیئر بنانے والی کلاسز پڑی ہوتی ہیں یا کنٹرولرز بھی یہیں پہ ریزائڈ کرتے ہیں ویب سرور کو اگر کچھ بزنس پروسیس کروانا ہو تو ویب سرور کسی یوزلی بزنس لیئر کے کمپوننٹ سے ہیلپ لیتا ہے یعنی کہ بزنس لیئر کی کسی کلاس کو کہتا ہے ہمارے کیس میں وہ ایک سمپل جاوا کی کلاس ہوگی ایک پلین اولڈ جاوا آبجیکٹ ہوگا جس کو پی او جی او یا پوجو کہا جاتا ہے لیکن ایک جے ٹو ڈبل آرکیٹیکچر کے اندر ہم جنرلی ای جے بیس کو استعمال کرتے ہیں which stands for enterprise Java beans enterprise Java beans جو ہے it's just a Java class جس میں بہت ساری فنکشنالٹی بلٹ ان ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ڈرائنگ کرنی تھی تو ہم نے اپنی کلاس کو انہیریٹ کرا دیا تھا جے پینل سے وجہ کیا تھی because J panel has the capability to display itself on the screen اس میں پینٹنگ کی بہت سارے بلٹ ان فنکشنز ہیں اور ہم نے اپنی صرف مرضی کا paint component method override کر دیا تھا سو so جب آپ انٹرپرائز لیول کی بات کرتے ہیں تو انٹرپرائز لیول پہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے ٹرانزیکشن کا ایشو ہوتا ہے اسکیلیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے جن کا بزنس لاجک سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا یعنی کہ ٹو پلس ٹو اگر کرنا ہے تو ٹو پلس ٹو پلس کرنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اسکیلیبلٹی کیا ہے یعنی کہ ایک ہزار یوزر ایکسیس کریں گے تو کیسا پرفارم کرے گا یا اس کی سیکیورٹی کیا ہے ان چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے تو انٹرپرائز بینس یہ جو بزنس سے ہٹ کے چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہیں اور انٹرپرائز جاوا بین کے اندر ہم صرف وہ میتھڈز لکھتے ہیں جو کہ ہمارے بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو e ای جے بیس کا ایک ہلکا سا انٹروڈکشن آپ کے لیے یہ ہے کہ ای جے بی بھی جاوا کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں بلٹ ان ہمارے پاس کئی چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں جیسے اسکیلیبلٹی ہے ٹرانزیکشن مینجمنٹ ہے سیکیورٹی ہے اس طرح کی کچھ بہت ساری چیزیں ہمیں فار فری مل جاتی ہیں پہلے سے کوڈ ہوئی ہوتی ہیں ہمارا کیا کام رہ جاتا ہے کہ ہم صرف اپنے بزنس میتھڈس کو کوڈ کریں اگر آپ کی اپلیکیشن میں اس طرح کی کوئی پرابلمس نہیں ہیں ٹرانزیکشن سیکیورٹی اسکیلیبلٹی اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ان سے آپ کا کوئی دور تک واسطہ نہیں ہے تو آپ سمپل سی ایک جاوا کی کلاس بنا سکتے ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہوگی انٹرپرائز جاوا بینس جو کہ بزنس لیئر کی جاوا کلاسز ہوتی ہیں یہ ڈیٹا بیس یا انفارمیشن سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور وہاں سے انفارمیشن ریٹریو بھی کرتی ہیں اور انفارمیشن وہاں پہ اسٹور بھی کرتی ہیں ای جے بیز اور جی ایس پی سرولیٹس یہ دو ڈفرینٹ سرور میں ایکچولی ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن سرور اور ایک کو ہم کہتے ہیں ویب سرور لیکن جرنلی جو اپلیکیشن سرور ہوتے ہیں ان کے اندر ویب سرور بلٹ ان ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ ٹاپ پہ یہاں پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے two double E application server جس کے اندر ویب سرور بھی بیلٹن ہے ایک ایپلیکیشن سرور کے اندر جنرلی ویب سرور بھی بیلٹن ہوتا ہے اور اس میں ایپلیکیشن سرور بھی بیلٹن ہوتا ہے یہ ایپلیکیشن سرور کیا ہوتا ہے یہ ایپلیکیشن سرور آپ کا وہ سرور ہے جو کہ آپ کی ای جے بیس کو مینوپولیٹ کر سکتا ہے ای جے بیس کو چلا سکتا ہے ای جے بیس کے ساتھ کام کر سکتا ہے تو یہ جتنا میرا ایپلیکیشن سرور ہے انکلوڈنگ ویب سرور یہ میرا ایک مشین پہ جنرلی ریزائڈ کرتا ہے اس لیے یہاں پہ باٹم پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس مشین کو یا اس فزیکل ٹیئر کو ہم کہتے ہیں مڈل ٹیئر اس نے جہاں سے ڈیٹا لینا ہے یا جہاں پہ ڈیٹا اسٹور کرنا ہے وہ میرا انٹرپرائز انفارمیشن ٹیئر ہے وہ ایک سیپریٹ مشین ہے یا سیپریٹ سیٹ آف مشینز ہو سکتا ہے سملرلی اس نے جو چیز کلائنٹ کو واپس بھیجنی ہے it can be H T M L it can be X M L it can be something گیل مطلب سمپل اسٹرنگس ہو سکتی ہیں جو کہ کلائنٹ اپنے پاس ڈسپلے کرا رہا ہوں تو وہ میرا کلائنٹ ٹیئر ہوگا یا کلائنٹ کی مشین پہ ہوگا تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ tiers is a physical distribution ایک J two double E based application کے اندر کلائنٹ ٹیئر ہوتا ہے مڈل ٹیئر ہوتا ہے ای آئی ایس ٹیئر ہوتا ہے جرنلی اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور سملرلی جو ہماری لاجیکل سافٹ ویئر لیئرز ہیں کلائنٹ اور جی ایس پی یہ جو مل کے ہماری پریزنٹیشن لیئر بنائیں گے کنٹرولر کی لیئر جنرلی ہم سرولیٹس کے تھرو بناتے ہیں بزنس لیئر جو ہے وہ ای جے بیس بھی ان میں استعمال کر سکتے ہیں اور سمپل جاوا کی کلاسز بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے ابھی تک ہم ڈاؤ کا استعمال کرتے آئے ہیں تو یہ بھی جو ہم نے ڈسکس کیا یہ ایک جنرل جے ٹو ڈبل کی اپلیکیشن کا آرکیٹیکچر تھا initially it seems to be a bit complex لیکن جیسے جیسے آپ پروگرامنگ کریں گے اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے it is a very simple structure you realize کہ یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کی ہم نے لیئرس ٹیئرس دیکھے ان میں دیکھا کہ ہمارے پاس اسپیشلائزڈ کمپونیٹس ہوتے ہیں لیئرس پہ ہم بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں تو وہی جو ہمیشہ سے ہماری میتھڈالوجی رہی ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ایک ایگزامپل بھی دکھاتے ہیں ایگزامپل ہم اگین سمپل رکھیں گے یہاں پہ تاکہ آپ کو انڈیویجول لیئرس کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ سمجھ آ جائے اور اس کے بعد آپ کمپلیکس ایگزامپل اور سمپل ایگزامپل میں صرف کمپلیکس ایگزامپل میں چیزیں اور ایڈ ہوتی جاتی ہے سمپل ایگزامپل میں ہم ایک چھوٹا سا آپ کو دکھاتے ہیں کہ لیئر ٹو لیئر کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے کس لیئر سے کون سی لیئر کال ہو رہی ہے اور کہاں پہ ڈیٹا جا رہا ہے اس پہ بیس کر کے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ دکھاتے ہیں تو ہماری جو ایگزامپل ہے اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ we want to calculate product of two matrices of order two by two result of multiplication کو بھی انپوٹ کی فارمیٹ ہم اس طرح سے رکھیں گے جیسے four comma two comma six comma five ہے یہ فور کاما ٹو جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے فرسٹ رو کو یعنی کہ فور ہمارا پہلا ایلیمنٹ ہے ٹو ہمارا second element six comma five represent کر رہی ہے سیکنڈ رو کو تو یہ ہماری ان پٹ فارمیٹ ہے اسی طرح سے ہم ڈسپلے دکھا دیں گے اور ڈیٹا بیس میں اسٹور کر دیں گے تو ہماری تین بیسیکلی ان پٹ فارمیٹ ہے ڈسپلے کی ہے اور اسٹوریج کی فارمیٹ کی ہے let's layer layer by view of this application آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس باٹم پہ ایک ڈیٹا لیئر ہے میں باٹم سے ٹاپ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھنے میں ذرا آسان رہے باٹم پہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا لیئر ہے جس میں ہمارے پاس ایک کلاس ہے میٹرکس ڈاؤ میٹرکس ڈاؤ کا فنکشن یہ ہے کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کر دیتی ہے جیسا کہ ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کیا جائے میٹرکس کا ریزلٹ ڈیٹا بیس میں سیو کیا جائے میٹرکس ڈاؤ یہ کام کر رہی ہے کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کرتی ہے میٹرکس ڈاؤ کو کال کرتا ہے matrix multiplier matrix multiplier جو ہے یہ ہماری بزنس لیئر کی کلاس ہے میٹرکس ملٹی پلائر کے کیا کیا فنکشنز ہیں میٹرکس ملٹی پلائر کا ایک فنکشن تو یہ ہے کہ یہ یوزر کے ان پٹ کو پراپر آبجیکٹس میں کنورٹ کرتا ہے یوزر سے جو ان پٹ آ رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک ہمارے پاس اسٹرنگ آ رہی ہے four comma comma comma five six seven اس اس اس فارمیٹ فارمیٹ میں میں کو نے کنورٹ کرنا ہے ایک ٹرو میٹرکس جو کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹو بائی ٹو کی ایک رے ہے ایک انٹیجر رے ہو سکتی ہے جس ٹائپ کی میٹرکس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ٹائپ کی ایک رے ہے سو میٹرکس ملٹی پلائر جو ہے یہ ایک آپ کی اسٹرنگ کو کنورٹ کرے گا ایک میٹرکس کے ڈیٹا اسٹرکچر میں and then it also helps in multiplying two تو جیسا کہ میں نے بزنس لیئر میں کہا تھا کہ بزنس لیئر کا کام وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے اصل میں کرنا ہوتا ہے جو آپ کی خواہش ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری خواہش تھی کہ میٹرکس کو ملٹی پلائی کر سکیں تو میٹرکس ملٹی پلائی کرنے کا کوڈ جتنا ہے وہ اس بزنس لیئر پہ آ رہا ہے جو آبجیکٹ میں کنورٹ کرنے والی میں نے بات کی ہے کہ اسٹرنگ کو آبجیکٹ میں کنورٹ کرنے والا ہمارا ٹاسک ہے وہ اس لیئر میں بھی آ سکتا ہے ہم ایک نئی لیئر بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ایک نئی کلاس بھی بنا سکتے ہیں جو کہ ہمیں یہ کام کر کے دے دے جب آپ کی اپلیکیشن بہت بڑی ہو جائے گی کہ جس میں ہر دوسری جگہ پہ آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہوگا تو آپ اس کے لیے مے بی سیٹ آف کلاسز بنانا چاہیں لیٹس ٹیک ٹو دس ایپلیکیشن رائٹ ناؤ سو ویو گاٹ اے میٹرکس ملٹی پلائر کلاس وچ ملٹی پلائز ٹو میٹرسز ایز ویل ایز اٹ کنورٹس اے اسٹرنگ فور کاما فائف کاما سکس کاما سیون ٹائپ آف اسٹریگوس ملٹیپلائر کو کال کرنے والا یہ ہے ہماری کنٹرولر لیئر ماڈل ویو کنٹرولر کی یہ جو کنٹرولر لیئر تھی کنٹرولر سرولیٹ تھا یہ بزنس لیئر کے ڈفرینٹ فنکشنس کو کال کرے گا اور میٹرکس کو ملٹی پلائی کر دے گا کنٹرولر لیئر جو آؤٹ پٹ ہے وہ matrix result dot J S P کے تھرو کلائنٹ کو بھیج دے گا اور سرولیٹ جو ہے ان پٹ جو لے رہا ہے یہ input matrix input dot J S P کے تھرو اپنے یوزر سے لے رہا ہے یہ ہمارا اوور آل لیئر کا اسٹرکچر تھا ایک اور آبجیکٹ جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے میٹرکس بین کا آبجیکٹ آپ دیکھیں گے میٹرکس بین کا آبجیکٹ جو ہے وہ ہم نے تھرو آؤٹ ہر جگہ پہ یوز کیا ہوا ہے میٹرکس ڈاؤ میں بھی یوز ہو رہا ہے میٹرکس ملٹی پلائر میں بھی یوز ہو رہا ہے کنٹرولر سرولیٹ کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے یہ میٹرکس بین کا آبجیکٹ ایک میٹرکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ میٹرکس ملٹی پلائر جو ہے وہ ایک اسٹرنگ کو کنورٹ کرتا ہے ایک ایسے آبجیکٹ میں جو کہ میٹرکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ اصل میں یہ میٹرکس بین کا آبجیکٹ ہے میٹرکس بین کا آبجیکٹ تینوں لیئرس پہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ میٹرکس ملٹی پلائر والی لیئر یہ آبجیکٹ جو ہے اس کو پاس کر دیتی ہے میٹرکس ڈاؤ کو جو کہ اس میں سے ڈیٹا نکال کے ڈیٹا بیس میں سیو کر دیتی ہے کنٹرولر لیئر جو ہے انیشیلی جب میٹرکس ملٹی پلائر کو کنورٹ کرنے کا کہتی ہے ایک اسٹرنگ کو میٹرکس میں تو میٹرکس ملٹی پلائر یہ میٹرکس پین کا آبجیکٹ ہی کنٹرولر سرولیٹ کو ریٹرن کرتی ہے جو کہ ایک میٹرکس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر کنٹرولر سرولیٹ ایونچولی دو میٹرسز آبجیکٹس جو ہیں وہ میٹرکس ملٹی پلائر کو پاس کرتا ہے جن کو وہ matrix multiplier multiply کر دیتا ہے تو میٹرکس بین کا آبجیکٹ ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو کہ ہر لیئر پہ استعمال ہو رہا ہے یہ انفیکٹ ایک لیئر سے دوسری لیئر پہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے کام آ رہا ہے ایسے آبجیکٹس کو اکثر ہم ڈی ٹی اوز یا ڈیٹا ٹرانسفر آبجیکٹس بھی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ہر دفعہ ایک آبجیکٹ ہی بنانا پڑے گا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک لیئر سے دوسری لیئر میں یعنی جیسے ہم ڈیٹا لیئر سے بزنس لیئر پہ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں یا بزنس لیئر سے ڈیٹا لیئر کو ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہم میٹرکس بین کے تھرو بھیج رہے ہیں بزنس لیئر سے کنٹرولر لیئر کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں میٹرکس بین کے تھرو بھیج رہے ہیں کنٹرولر لیئر سے جی ایس پی کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بھی میٹرکس بین کے تھرو بھیج رہے ہیں کیا ہمیں ہر دفعہ آبجیکٹس ہی بنانے پڑیں گے یہ جو آپ کے سسٹم آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں یا ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یہ ڈیسیجنس لیتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک کسٹم آبجیکٹ جیسے کہ یہاں پہ بنا ہوا ہے ایک ایسا آبجیکٹ ہو یہ ایک ہیش میپ بھی ہو سکتا ہے ایک رے لسٹ بھی ہو سکتی ہے ایک اسٹرنگ بھی ہو سکتی ہے based upon the decision based upon the overall system complexity ہم یہ ڈیسیجنس لیتے ہیں آپ کے لیے بھی یہ چیزیں تھوڑی کمپلیکس اس لیے ہیں کہ ابھی آپ نے بڑے سافٹ ویئرس پہ کیونکہ کام نہیں کیا تو جیسے جیسے آپ وہاں پہ موو کرتے جائیں گے ان کا یوز نظر آتا چلا جائے گا ہمارے پاس جو آپ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک پیج ہے جس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا enter two matrices of order two by two to compute product اس میں ہم فرسٹ میٹرکس دیں گے کاما سیپریٹڈ فارمیٹ میں ہم اس کے ایلیمنٹس انڈیویجل ایلیمنٹس کو دیں گے سو فار ایگزامپل اگر آپ کی میٹرکس کی پہلی رو ہے ٹو اینڈ تھری اور دوسری رو ہے فور فائیو تو یہاں پہ ہم اسے دیں گے two comma three comma four comma five similarly ہم اپنی سیکنڈ میٹرکس دے دیں گے جیسے one comma zero comma zero comma one اور کیلکولیٹ پروڈکٹ کے بٹن کو پریس کریں گے جب اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو ہم ایک نئے پیج پہ آ جاتے ہیں matrix result dot J S P پہ جس پہ میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کے بعد جو پروڈکٹ ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن کیسے بنی اور اس کی جو ڈفرینٹ لیئرس کے اوپر ڈفرنٹ آبجیکٹس ہیں یا ڈفرینٹ کلاسز ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس آبجیکٹ کو لیتے ہیں جو کہ ساری لیئرس کے اندر ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہا ہے یعنی کہ ہماری matrix bean class matrix bean class ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو کہ میٹرکس کے ڈیٹا کو اپنے اندر اسٹور کر سکتا ہے اور اس ڈیٹا کو ضرورت پڑنے پہ ہمیں ریٹریو کر کے دے سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ میٹرکس بین کے اندر کیا ہے تو بین اسٹینڈرڈ کے مطابق public class matrix implements implement so matrix bean Java bean ہے جس نے سیریلائزبل انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک پیکج بیو کے اندر موجود ہے سو جاوا بین کے جو اسٹینڈرڈ ہیں کہ وہ ایک پیکج میں ہونی چاہیے وہ سیریلائزیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہو اس میں ایک نو آرگیومنٹ کنسٹرکٹر ہو وہ سارے اسٹینڈرڈ یہاں پہ فلفل ہو رہے ہیں میٹرکس پین کلاس کے ہم اندر آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پرائیویٹ اینڈ میٹرکس ایک ٹو ڈائمینشنل ہم نے رے ڈکلیئر کی ہے اور اس کے دونوں ڈائمینشنس کا سائز ٹو ٹو ہوگا کیونکہ ہم ٹو بائی ٹو ایک میٹرکس کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں اس ارے کو ہم انیشلائز کرائیں گے میٹرکس مین کے کنسٹرکٹر میں میٹرکس مین کے کنسٹرکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے میٹرکس آبجیکٹ کو انیشلائز کروایا ہے اور سارے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو انیشلی زیرو ویلو اسائن کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک سیٹر میتھڈ ہے پبلک وائڈ سیٹ میٹرکس جو کہ چار انٹیجرز لیتا ہے اور ان انٹیجرز کو ان میٹرکس کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو دے دیتا ہے تو جو بھی انٹیجرز ہمیں یوزر دے گا وہ یہاں پہ ہم میٹرکس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو اسائن کروا دیں گے اسی طرح ہمارے پاس ایک گیٹر ہے جو کہ ہمیں ایک ٹو ڈی ارے ریٹرن کر رہا ہے اور وہ ارے جو ہے وہ یہ میٹرکس ہے جو کہ ریٹرن ہمیں کرے گا اندر فنکشنٹی فنکشن کنورٹ دس میٹرک ٹوگ میتھڈ ول کنورٹ دا اب مینشن میٹرکس جو کہ ہم نے اس کوڈ میں ڈکلیئر کی اس کو ایک اسٹرنگ فارمیٹ میں کنورٹ کرے گا یہ چیز ہم نے دیکھی ہے آئیے دیکھتے ہیں میٹرکس ملٹی پلائر کی کلاس کو جو کہ ہماری بزنس لیئر کی کلاس تھی یہ کلاس جو ہے یہ دو کام کرے گی ایک تو ان پٹ میٹرکس کو اسٹرنگ فارمیٹ میں سے کنورٹ کرے گی آبجیکٹ فارمیٹ میں یعنی کہ ہمیں جو یوزر نے فرنٹ اینڈ پہ one comma two comma three comma four type کی اسٹرنگ ایک دی ہے اس کو ہم میٹرکس بین ٹائپ کے آبجیکٹ میں کنورٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ دو میٹرسز کو ملٹیپلائی کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتی ہے سو so, ایک ہم پیکج ڈکلیئر کرتے ہیں بزنس لیئر کا کیونکہ یہ کلاس ہماری بزنس لیئر میں ہے اور اس کے اندر ہم public class matrix multiplier کو اپنی ڈکلیئر کر لیتے ہیں اس کے جو امپورٹنٹ میتھڈس ہیں اس میں ہے public matrix bean convert to object string S matrix تو یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ اپنے ان پٹ کے طور پہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسٹرنگ لے رہا ہے ایس میٹرکس ہم نے اس کو کہا ہے اور اپنی آؤٹ پٹ کے طور پہ میٹرکس بین کا ایک آبجیکٹ ریٹرن کر رہا ہے سو so جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کلاس میں ایک میتھڈ ہوگا جو کہ ایک اسٹرنگ لے گا اور ایک آبجیکٹ ہمیں ریٹرن کرنے کا وہ یہ میتھڈ موجود ہے جیسے ہمیں اسٹرینگ ملتی ہے اس اس میٹرکس کے اوپر ہم اسپلٹ کا فنکشن لگا دیتے ہیں کیونکہ کاما کے اوپر اس کو سیپریٹ ہم نے کرنا ہے اور یہ ہمیں جو ٹوکنس ریٹرن کرتی ہے اس کو ہم ٹوکنس کی ارے میں اسٹور کر لیتے ہیں یہ کام آپ پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے then we create a new matrix bean object اس کو ہم نے میٹرکس بی او کہہ دیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی ہم نے اس میٹرکس پین کے اندر آپ کو ایک میتھڈ دکھایا تھا جو کہ چار انٹیجرز لے کے اس کو میٹرکس کے اندر سیٹ کر دیتا ہے تو اس میتھڈ میں ہم دوسرا کام یہ کرتے ہیں یہ جو کنورٹ ٹو آبجیکٹ کا میتھڈ ہے کہ ہمیں جو چار ٹوکنس ملے ہیں we will convert these four tokens into integer dot parse int کا میتھڈ استعمال کریں گے ہم اب ہمارے پاس جو چار انٹیجر آئے ہیں we will pass these four to the set matrix method of the matrix B O so matrix ان کے اندر وہ میتھڈ فور انٹیجرز لے کے اس کو ٹو ڈی ارے میں سیٹ کر دیتا تھا وہ ہم نے کال کیا ہے اور جو یوزر نے ہمیں انٹیجرز انٹیجرز پاس کیے تھے وہ ہم نے اس کو دے دیے تاکہ میٹرکس کی ٹو ڈائمینشنل ارے میں وہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس آبجیکٹ کو ریٹرن کر دیتے ہیں سو میٹرکس بھی ریٹرن ہو جاتا ہے so public matrix bean convert to object S matrix یہ میتھڈ جو ہے ہمیں ایک اسٹرینگ لیتا ہے اور میٹرکس پین ریٹرن کر دیتا ہے اسی کلاس کا ایک دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں جو کہ دو میٹرکس کو ملٹی پلائی کر سکتا ہے public matrix bean multiply bean F matrix for first matrix matrix S matrix for second matrix یعنی ہوگا یہ کہ جب یوزر ہمیں دو انٹیجر کی اسٹرنگس پاس کرے گا کاما سیپریٹڈ ایک فرسٹ میٹرکس کے لیے ایک سیکنڈ میٹرکس کے لیے ان دونوں اسٹرنگس کو ہم کنورٹ کریں گے آبجیکٹس میں ابھی اس میتھڈ کو استعمال کر کے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کنورٹ ٹو آبجیکٹ کو استعمال کر کے تو ہمارے پاس دو میٹرکس ٹائپ کے آبجیکٹ آ جائیں گے ایف میٹرکس اور ایس میٹرکس یا فرسٹ میٹرکس اور سیکنڈ میٹرکس اس کو ہم پاس کر دیں گے اس ملٹی پلائی والے میتھڈ کو یہ ملٹی پلائی والا میتھڈ ان دونوں آبجیکٹس کو ملٹی پلائی کرے گا اور ریزلٹس ہمیں ایک اور میٹرکس پین کے اندر رکھ کے دے دے گا سو ہم کرتے کیا ہے کہ میٹرکس پین ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ریزلٹ میٹرکس بنا لیتے ہیں اس میٹرکس کے اندر ہم اپنا ریزلٹ جو ہوگا میٹرکس ملٹیپلیکیشن کا وہ اسٹور کر دیں گے ایف میٹرکس کا گیٹ میٹرکس فنکشن کال کرتے ہیں ہم نے آپ کو میٹرکس پین کے اندر ایک گیٹ میٹرکس کا فنکشن دکھایا تھا جو کہ میٹرکس کی two by two integer array کو ریٹرن کرتا تھا تو ایف میٹرکس کا گیٹ میٹرکس فنکشن جب ہم کال کریں گے تو ہمارے پاس وہ ٹو بائی ٹو کی ارے آ جائے گی اس کو ہم نے میٹرکس اے نام کے ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے سملرلی ہم S matrix dot get matrix کریں گے تو ہمارے پاس میٹرکس بی کا جو ویریبل ہے اس کے اندر ہمارے پاس سیکنڈ میٹرکس آ جائے گی میٹرک سی کے اندر ہم اپنی جو ریزلٹ میٹرکس ہے اس کو رکھ لیتے ہیں اب ہم ایک کا نیسٹڈ لوپ لگاتے ہیں جو کہ ان دونوں میٹرسز کو آپس میں multiply of matrix multiplication code یا بہت دفعہ کر چکے ہوں so let take to the basic task کہ ہمارے پاس میٹرک سی کے اندر وہ ریزلٹس آگے ہیں جو کہ دونوں میٹرکس کے ملٹیپلیکیشن کے بعد آنے چاہیے تھے اس ریزلٹ کو ہم اپنے ریزلٹ میٹرکس کے اندر اسٹور کر دیتے ہیں اس کا سیٹ میٹرکس کا فنکشن کال کر کے اور یہاں سے ہم اپنی ریزلٹ میٹرکس کو ریٹرن کر دیتے ہیں تو یہ ہماری تھی میٹرکس ملٹی پلائر کلاس جو کہ ہماری بزنس لیئر ہے اب ہم اس کو ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرتے ہیں پورے کوڈ کو تاکہ ابھی ہم نے جو لیئرس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی وہ آپ سمجھ سکیں گے کیا ہے آپ نے جو پہلا پیج دیکھا تھا جس کے اوپر ہمارے پاس ان پٹ آ رہی تھی اس پیج کا کوڈ آپ کے سامنے ہے یہ کوڈ جو ہے matrix input dot J S P کا ہے اس پہ ہمارے پاس ہیڈنگ تھی enter two matrices of order two by two to compute product اس کے اندر ہمارا فارم تھا میٹرکس ان پٹ کا جس کے ایکشن کے ریزلٹ میں ڈیٹا جا رہا تھا کنٹرولر کو سو so, جب ہم کیلکولیٹ پروڈکٹ کا بٹن وہاں پہ پریس کریں گے تو ڈیٹا ہمارے کنٹرولر سرولٹ کو چلا جائے گا ایک ٹیکس فیلڈ تھی جس کا نام تھا فرسٹ میٹرکس جہاں پہ یوزر اپنی پہلی میٹرکس کی ان پٹ دے گا کاما سیپریٹڈ فارمیٹ میں اسی طرح ایک سیکنڈ ٹیکسٹ فیل تھی سیکنڈ میٹرکس کے نام سے جہاں پہ یوزر اپنی سیکنڈ میٹرکس کی ان پٹ دے گا کاما سیپریٹڈ فارم میں اور کیلکولیٹ پروڈکٹ کا ہمارے پاس بٹن ہے جس کو جب ہم پریس کریں گے تو کنٹرولر سرولیٹ پہ ہم چلے جائیں گے تو یہ ہماری تھی پریزنٹیشن لیئر کی ان پٹ کلاس اسی طرح ہم جو آؤٹ پٹ جی ایس پی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس جی ایس پی کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس بین ٹائپ کا آبجیکٹ ریٹرن ہوگا جس کے اندر میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کا ریزلٹ اسٹور ہوا ہوگا اگر آپ ٹاپ پہ پیج کے دیکھیں تو ہم نے بی او کا پیکج امپورٹ کیا ہوا ہے کیونکہ میٹرکس بین جو ہے وہ اس پیکج کے اندر ایگزٹ کرتی ہے اگر آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ایک ایرر ملے گا سو ہم نے اس پیکج کو امپورٹ کرنے کے بعد اپنا ایکسکلٹ اوپن کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے لکھا ہے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ اور اس کو پروڈکٹ کا ہم نے اسٹرنگ پاس کیا ہے سو میٹرکس پین جو ہم کنٹرولر میں سیٹ کریں گے اس کا نام ہوگا پروڈکٹ اس میٹرکس پین کو ہم نکالیں گے اس کو پروڈکٹ میٹرکس میں یہاں پہ رکھیں گے پروڈکٹ میٹرکس کا گیٹ میٹرکس فنکشن جب ہم کال کریں گے تو ہمارے پاس وہ ٹو بائی ٹو کی ارے آ جائے گی اس کو ہم نے میٹرکس ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے and we will display the entries of product matrix one by one so یہ دونوں ہماری پرزنٹیشن کا پارٹ ہوں گی ایک پہ ہم ان پٹ لے رہے ہیں اور ایک پہ آؤٹ پٹ شو کروا رہے ہیں کنٹرولر سیولیٹ کے اندر آتے ہیں کہ کنٹرولر لیئر پہ ہمارے پاس کیا کام ہو رہا ہے کنٹرولر سرولیٹ پہ ہم کرتے ہیں کہ ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کرتے ہیں فرسٹ میٹرکس کی جو اسٹرنگ آئی تھی وہ لے لیتے ہیں اور ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے سیکنڈ میٹرکس کی اسٹرنگ بھی ریسیو کر لیتے ہیں ایس میٹرکس ون اور ایس میٹرکس ٹو ہمارے پاس دو اسٹرنگز آ گئی ہیں نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ان میٹرسز کو کنورٹ کیا جائے کورسپونڈنگ آبجیکٹس میں اور پھر ان آبجیکٹس کو ملٹیپلائی کیا جائے میٹرکس ملٹی پلائر جو کہ ہمارا بزنس لیئر کی کلاس ہے اس کا ہم ایک آبجیکٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں matrix multiplier M M equals new matrix multiplier اور ایم ایم کا ہم convert to object method call کرتے ہیں M M dot convert to object call کر کے اس کو ایس میٹرکس ون اور ایس میٹرکس ٹو جو ہے وہ دے دیتے ہیں میٹرکس ملٹی پلائر کا جو کنورٹ ٹو آبجیکٹ فنکشن ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا یہ ان دونوں اسٹرینگس کو میٹرکس بین میں کنورٹ کرے گا اور وہ میٹرکس بین ہمیں ریٹرن کر دے گا میٹرکس پین کو ہم نے ایف میٹرکس اور ایس میٹرکس نام کے دو ویریبلس میں اسٹور کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم میٹرکس ملٹی پلائر کا ملٹی پلائر والا میتھڈ کال کرتے ہیں اور اسے ایف میٹرکس اور ایس میٹرکس والے ویریبلس پاس کر دیتے ہیں ان دونوں ویریبلس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ میٹرکس بین ہے ملٹی پلائی والا میتھڈ جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے ان دونوں آبجیکٹس کو ملٹی پلائی کرے گا اور ان کا ریزلٹ ایک اور میٹرکس پین میں ہمیں ریٹرن کرے گا واپس جس کو ہم میٹرکس بین ٹائپ کے ایک اور ویریبل آر میٹرکس میں اسٹور کر لیتے ہیں the next matrix multiply کا ایک اور میتھڈ کال کرتے ہیں سیو ریزلٹ کا وہ ہم کیوں کال کریں کیونکہ ہم نے اپنی جو پرابلم اسٹیٹمنٹ تھی اس میں یہ کہا تھا کہ دونوں میٹرکس کا جو ریزلٹ ملٹی پلائی ہو کے ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو ڈیٹا بیس میں بھی سیو کرنا چاہتے ہیں تو میٹرکس ملٹی پلائر کا سیو ریزلٹ میتھڈ میٹرکس کے ریزلٹ کو جو بھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کر دے گا یہ میتھڈ ابھی ہم آپ کو جا کے دکھاتے ہیں میٹرکس ملٹی پلائر کا سیو ریزلٹ میتھڈ کال کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو میٹرکس ہے یہ یوزر کو ڈسپلے ہو جائے جس میں ہمارا پروڈکٹ ہے سو ہم ریکویسٹ کا جو آبجیکٹ کا اس کا سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ کال کرتے ہیں R Q dot set attribute یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اپنا آر میٹرکس کا آبجیکٹ رکھوا دیتے ہیں ایک کی کے اگینسٹ جس کا نام پروڈکٹ ہے اب آپ اس کو ریلیٹ کریں اپنے matrix result dot J S P والے پیج کے ساتھ کہ وہاں پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ کیا تھا اور وہاں پہ پروڈکٹ کی کی دی تھی تاکہ ہمارے پاس میٹرک پین کا آبجیکٹ ریٹریو ہو جائے کنٹرولر سرولیٹ کے اوپر واپس آتے ہیں یہاں پہ ہم اس ریکویسٹ کے اندر جو ہم نے ایٹریبیوٹ سیٹ کروایا ہے اس ریکویسٹ کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں matrix result dot J S P پہ تاکہ وہاں پہ یہ ریکویسٹ کا آبجیکٹ اویلیبل ہو اور اس ریکویسٹ کے آبجیکٹ میں سے ہم اپنی میٹرکس ریزلٹ آر میٹرکس والی آبجیکٹ کو نکال سکیں جو کہ ایک کی پروڈکٹ کے اگینسٹ اسٹور ہوئی ہوئی ہے میٹرکس ملٹی پلائر پہ آتے ہیں جو کہ ہماری بزنس لیئر کی کلاس ہے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے اس کے دو فنکشن ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں ایک کنورٹ ٹو آبجیکٹ کا جو کہ کو آبجیکٹ آبجیکٹ میں میں کنورٹ کرتی ہے میٹرکس پین ٹائپ کے ایک اور فنکشن بھی ہم ملٹی پلائی کا جو کہ دو میٹرکس پینس کو ملٹی پلائی کر کے ان کا ریزلٹ ایک تھرڈ میٹرکس میں اسٹور کر دیتا ہے اسی طرح اس کا ایک میتھڈ ہے سیو ریزلٹ کا سیو ریزلٹ کے میتھڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ میٹرکس ٹائپ کے ایک آبجیکٹ کو ریسیو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ڈیٹا لیئر کا ایک آبجیکٹ بناتا ہے میٹرکس ڈاؤ کا اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ سیو کر دو اس میٹرکس کو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ڈیٹا بیس میں بھی ڈیٹا سیو کر سکتے تھے لیکن جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کچھ لیکچرز میں کہ ہم ہر جو ڈفرینٹ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک سیپریٹ کلاس بنائیں اس سے ہماری جو کپلنگ ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے کوشن جو ہے وہ ہماری بڑھ جاتی ہے سو اچھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی پریکٹسز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بجائے کہ اس کلاس سے ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کو ایکسیس کریں ہم ایک دوسری کلاس کے تھرو ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرتے ہیں جو کہ ہماری میٹرکس ڈاؤ ہے matrix DAO stand for matrix data access objects so matrix data access object کے اندر ہم آتے ہیں اس کلاس کا کام یہ ہے کہ ڈیٹا بیس میں ریزلٹ سیو کر دے اس کو ہم نے ایک پیکج ڈی اے ایل میں رکھا ہے ڈیٹا ایکسیس لیئر کے پیکج میں ہم نے رکھ دیا ہے ایک میتھڈ ہے اسٹیبلش کنیکشن کا جو کہ کام آئے گا ہمارے پاس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے then there is a method save matrix save matrix کا میتھڈ ایک میٹرکس بین کو as an input receive کر رہا ہے تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا بیس کے اندر ہم دو چیزیں رکھوائیں گے جو ریزلٹنٹ میٹرکس کا جو آرڈر تھا اور ریزلٹنٹ میٹرکس کی ویلوز سو ریزلٹنٹ میٹرکس کا آرڈر تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ٹو بائی ٹو ہے ان کی ویلوز کے لیے ہم میٹرکس بین کا ٹو اسٹرنگ میتھڈ کال کرتے ہیں جو کہ میٹرکس کی جو ٹو ڈی ارے تھی اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے ہمیں ریٹرن کر دیتا تھا تو ان دونوں اسٹرنگس کو ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ کے ایگزیکیوٹ میتھڈ کال کر لیتے ہیں I'm sure you are familiar with this database code so I won't go explanation تو لیئرس میں ہم نے یہ جو آپ کے لیے اپلیکیشن بنائی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ لیئرز میں ہم چیزوں کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں کیسے اپنے آبجیکٹس کو لیئرس میں پلیس کرتے ہیں ہر لیئر کا کچھ اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے اور اس میں وہی آبجیکٹس جاتے ہیں لیئرز میں کام کرنا overall software development کو آسان کر دیتا ہے یہاں پہ آپ انیشیلی میرے سے آرگیو کر سکتے ہیں کہ جی ہم ایک کلاس میں سارا کام کر لیتے ہیں تھوڑا سا تو کام تھا میٹرکس ملٹی پلائی کرنی تھی ریزلٹ یوزر کو دکھانا تھا آپ نے دس کلاسیں بنوا دی ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ انیشیلی جب آپ چھوٹے چھوٹے پروگرام بنائیں وہاں پہ یہ آرکیٹیکچر اوور کر یہ ایسے ہی ہے کہ میں ایک مچھر مارنے کے لیے پوری توپ کا استعمال کر دوں لیکن جب بڑے سافٹ ویئرز آئیں گے کمرشل سافٹ ویئرز آئیں گے تو وہاں پہ یہ توپ ہی چاہیے ہوگی یہ آپ کو کینن چاہیے ہوگی اور وہاں پہ وہ جو سافٹ ویئر ہوگا وہ ایک سمپل سا مسکیٹو نہیں ہوگا بلکہ پورا ایک بہت بڑا اپلیکیشن ہوگی سو so, بڑی اپلیکیشن جو ہے وہ لیئرز میں ہی بنائی جاتی ہیں کیونکہ اس میں کام کرنا آسان ہوتا ہے ہم اسٹیج پہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ایسا کورس بھی ہے جو کہ آپ کو انڈسٹری کا ٹچ دے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیج پہ آپ سیکھیں کہ لیئرس میں کیسے کام کیا جاتا ہے تاکہ جب آپ اپنی پروفیشنل لائف میں موو کریں تو وہاں پہ آپ کو ڈیفیکلٹی نہ ہو یہاں پہ ایک اور بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ لیئرس کا جو کانسیپٹ ہے یہ جے ٹو ڈبل ہی اسپیسیفک نہیں ہے یہ ڈاٹ نیٹ میں بھی ایسے ہی ہے آپ جے ٹو ڈبل کے اندر پریزنٹیشن لیئر جو ہے اپنی جی ایس پی یا سرولیٹس میں کوڈ کر لیتے ہیں ڈاٹ نیٹ میں آپ جب جائیں گے تو آپ اے ایس پی میں کوڈ کر لیں گے اسی طرح جے ٹو ڈبل کے اپنے اسپیسیفک کمپوننٹس ہیں بزنس لیئر کے لیے ڈاٹ نیٹ کے اپنے ہوں گے تو ہر جگہ سافٹ ویئر بنتا لیئرز میں ہی ہے صرف ٹیکنالوجیز تھوڑی تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں لیکچر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو لیئرڈ آرکیٹیکچر سمجھ آ جائے جے ٹو ڈبل کا تھوڑا انٹروڈکشن دیا ہے جے ٹو ڈبل میں بہت ساری چیزیں آپ کر چکے ہیں بغیر جا رہے J D B C J two double کا پارٹ ہے J S P J two double کا پارٹ ہے ای جے بیز ہم نے استعمال نہیں کیے ہیں ای جے بیز پہ ہم کوشش کریں گے آپ کو کوئی ٹوٹوریل ہینڈ آؤٹ دے دیں تاکہ جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں جو کیوریس اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ اس پہ کچھ کام کر سکیں تو جے ٹو ڈبل کے اندر جو ہے ای جے بیز وغیرہ کا ایک فیکٹر ہے جو ہم نے نہیں کیا باقی کافی چیزیں اس کی ہم نے کر لیے so that sums up our discussion of layer design architecture web design and development کے اندر ہم اب ایک اینڈ uh, پہ پہنچے ہیں اپنے کچھ لیکچرس کے آرکیٹیکچر ہم کور کرتے کرتے اینڈ پہ آ گئے ہیں ایم وی سی ہم نے دیکھا ہے لیئر دیکھی ہے کچھ اگلے لیکچرس میں ہم چھوٹے چھوٹے جو سپورٹنگ مٹیریلز ہیں سپورٹ کی چیزیں جو کہ آپ کی اوور آل ڈیولپمنٹ کو آسان کرتی ہیں وہ ڈسکس کریں گے تب تک آپ لیئرڈ آرکیٹیکچر کی پریکٹس کریں اس ایگزامپل کو میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ خود سے کوڈ کریں do not copy pasted code yourself and see کے کالس کیسے ہو رہی ہے تبھی آپ یہ سمجھ پائیں گے تبھی آپ اس آرکیٹیکچر کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا اس میں کام ہو رہا ہے ایونچولی جب آپ کو اس کو اپلائی کرنا پڑے گا تو آپ اس کو اپلائی کر سکیں گے آئی ہوپ کہ آپ یہ کام کریں گے ان اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملیں گے اور اس وقت ہم کچھ اور سپورٹنگ مٹیریل کی طرف جائیں گے اللہ حافظ